پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جب قیامت برپا ہوگی اور اس کے قائم ہونے میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے وہ الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی جب زمین کو زبردست چھٹکے لگیں گے اور پہاڑ بالکل چور چور ہو جائیں گے پھر ذرات بن کر منتشر ہو جائیں گے اور تم تین گروہ ہو جاؤ گے پھر دانے ہاتھ والے اور کیا کہنا دانے ہاتھ والوں کا بائیں ہاتھ والے اور کیا پوچھنا ہے بائیں ہاتھ والوں کا اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں وہی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے بہت سے لوگ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور کچھ آخری دور کے ہوں گے موتی اور یاقوس سے جڑے ہوئے تحتوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے ان کے گرد ہمیشہ جمع رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے پیالے اور روٹی دار کنٹر اور شراب کے جان لیے ہوئے جس سے نہ درد سر پیدا ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہوں گے اور ان کی پسند کے میوے لیے ہوں گے اور ان پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہوگی اور کشادہ چشم ہورے ہوں گی جیسے سر بستہ موتی یہ سب در حقیقت ان کے اعمال کی جزا اور اس کا انعام ہوگا وہاں نہ کوئی نقویات سنیں گے نہ گناہ کی باتیں صرف ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا اور داہنی طرف والے اصحاب کیا کہنا ان اصحاب یمین کا بے کانٹے کی بیل لدے کتے ہوئے کیلے پھیلے ہوئے سائے جھرنے سے گرتے ہوئے پانی کثیر تعداد کے میووں کے درمیان ہوں گے جن کا سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی اور اونچے قسم کے گدے ہوں گے بے شک ان ہوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے تو انہیں نتنئی بنایا ہے یہ کواریاں اور آپس میں ہمجوریاں ہوں گی یہ سب اسابین کے لیے ہے جن کا ایک گروہ پہلے لوگوں کا ہے اور ایک گروہ آخری لوگوں کا ہے اور بائیں ہاتھ والے تو ان کا کیا پوچھنا ہے گرم گرم ہوا کھولتا ہوا پانی آلے سیاہ دھوئے کا سایہ جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ اچھا لگے یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کہہ دیجیے کہ اولین و آخرین سب کے ساتھ ایک مقرر دن کی وعدہ کہاں پر جمع کیے جائیں گے اس کے بعد تم اے گمراہوں اور چھٹلانے والوں تھوہر کے درخت کے کھانے والے ہوں گے پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے پھر اس طرح پیو گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے یہ قیامت کے دن ان کی مہمانداری کا سامان ہوگا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کیا تم نے اس نسخے کو دیکھا ہے جو تم رحم میں ڈالتے ہو اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دے تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو اس کے طرف کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفے کا سامان قرار دیا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تصویر کریں اور میں تو تاروں کے مناظر کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ یہ قسم بہت بڑی قسم یہ بڑا محترم قرآن ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو اور تم نے اپنی روزی یہی قرار دے رکھی ہے کہ اس کا انکار کرتے رہو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے سے قریب ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو بس اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور بالکل آزاد ہو تو اس روح کو کیوں نہیں پلٹا دیتے ہو اگر اپنی بات میں سچے ہو پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آسائش خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہیں اور اگر اصحاب یمین میں سے ہیں تو اصحاب یمین کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے اور اگر چھٹانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی اور جہنم میں چھوڑ دینے کی سزا یہی وہ بات ہے جو بالکل برحق اور یقینی ہے لہذا اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تصدیق کرتے ہو